والصلاة والسلام على سلام الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تمام سامانیہ مسلمان بہنوں کو نہ شریک احمد چشتی کی طرف سے السلام علیکم مرکز کر عید الفطر کے حوالے سے ارشاد مسلم کا فریضہ انجام دیتے ہوئے سن معروضات پیش کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودیہ حکومت متبع کیلنڈر ہے ان کے پاس ام القرا کیلنڈر ہے وہ کاروباری لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں قرآن مجید اور احادیث صحیحہ محکمہ شریحہ کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان کا کام مقصد دین کے احکام کو بجا لانا نہیں ہے پیسہ کمانا ہے اس مقصد کے لیے وہ نہ قرآن کی پرواہ کرتے ہیں نہ حدیث کی پرواہ کرتے ہیں نہ کسی کیلنڈر کی اتباع میں بخاری مسلم کی سب حدیثیں انہوں نے چھوڑ دی اجماع امت چھوڑ دیا ان کے وہاں کے بیٹھے ہوئے جمونے ملا جن کی کتابیں بازار میں دن ب دن ڈھیروں کے حساب سے آ رہی ہیں بخاری پر تحقیقات ہو رہی ہیں مسلم پر ہو رہی ہیں سیاست پہ ہو رہی ہیں فلانی کتاب فلانی کتاب لیکن ان نئے محققین کو اتنا شرم نہیں آتی کہ جس حکومت کو وہ توحید کی حکومت کہتے ہیں اس کو اتنا شرم دلائیں کہ یہ کیا ظلم تم نے کر رکھا ہے لوگوں کا حج برباد کرتے ہو کیلنڈر کے پیچھے چلتے ہو جبکہ بخاری مسلم کی یہ صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا بخاری شریف کے اندر کتاب السوم روزے کی باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الہلال الحلال و اذا آئی فافترو بخاری میں یہ موٹا عنوان ہے سرخی ہے جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب تم چاند دیکھو تو عید کا یہ بخاری مسلم میں بطور عنوان موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اس سرخی اور عنوان کے نیچے جو موجود ہے وہ آپ سنیں عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا حتى تروا الهلال ولا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له وفي الرواية الثانية فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ راوی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر فرمایا تو فرمایا روزہ مت رکھو یہاں تک کہ تم چاند دیکھو اور عید مت کرو روزہ مت چھوڑو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو اگر ان غم علیکم اگر چاند کسی وجہ سے تمہیں نظر نہ آئے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے چھپ جائے تو حضور نے فرمایا تیس کی گنتی پوری کر لینا تیس کی گنتی پوری کرنے کا مطلب آپ صاف سمجھتے ہیں کہ تیس روزے پورے کر لینا کیونکہ تیس کا چاند آخری ہوتا ہے آپ علیہ تو و تسلیم نے یہاں پر فاق میں العدت سلا فرمایا آپ نے یہ نہیں فرمایا فصل اہل الحساب فتح الباری شرح بخاری امدت القاری شرح بخاری میں صاف لکھا ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا حساب والوں سے پوچھنا کیلنڈر والوں سے پوچھنا نجومیوں سے پوچھنا موسم والوں سے پوچھنا حضور نے فرمایا اگر تمہیں چاند کسی وجہ سے نظر نہیں آ سکا تو تیس کی گنتی پوری فرمانا حضور نے کون سی کسر چھوڑی ہے اس حدیث کے بعد دیکھو آپ علیہ سلاد و تسلیم نے اگلی روایت میں فرمایا انیس سو نو حدیث نمبر میں لفظ فین غب علیکم کم فاک میں لو ادا تا شابان کی تیس کی گنتی پوری کر لینا میرے دوستو اس کے بعد بخاری شریف کا یہ بھی باب ہے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نکتب ولا نحسب حضور نے فرمایا ہم لکھتے نہیں ہم حساب نہیں کرتے یہ حدیث شریف کیا ہے متفق علی روایت ہے یعنی بخاری مسلم دونوں نے اس پر اتفاق کیا امتن امیتن لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني یعنی مرة تسعة و عشرين ومرة یعنی آپ علیہ سلا تو تسلیم نے فرمایا ہم ان پڑھ امت ہیں امت ہن امیت ہن ہم ان پڑھ مت ہیں لا نکتبو تو وہ ہم لکھتے نہیں کیونکہ آل عرب بہت کم لوگ تھے اس وقت لکھنے والے اور نہ ہی ہم حساب کرتے ہیں حساب جاننے والے بھی بہت کم تھے آپ نے فرمایا بس اچھا و وہ ادا مہینہ ایسا اتنا ہوتا ہے اور اتنا ہوتا ہے یعنی کبھی انتیس کا کبھی تیس کا حضور اس کے تحت امدت القاری اور فتح الباری میں صاف آیا کہ آپ علیہ سلاط و تسلیم نے امت کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے یہ صاف فرما دیا کہ حساب و کتاب میں مت پڑھنا نجومیوں کے پیچھے مت چلنا حافظ ابن حجر فرماتے ہیں صاف پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے کہ ان کے پیچھے چلنا جائز نہیں ہے تم نے چاند کو دیکھنا ہے یا انتیس کا ہوگا یا تیس کا ہوگا یہ میں امت کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں میرے دوستو انصاف سری حدیثوں کے بعد امت کا اس بات پر اجماع ہو گیا اتفاق ہو گیا سب امام اس پر متفق ہو گئے کہ نجومیوں کے حساب کتاب اور کیلنڈر جنتریوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر اعتبار ہے تو چاند کا لیکن دیکھو جو سعودیہ کے چیلے چمچے کڑچے پیسے کھانے والے بات بات پر بخاری بخاری کہتے ہیں نہ ادھر نہ ادھر کوئی ان کے خلاف اتنا بات کرنے والا نہیں کہ تم میں شرم نہیں آتی مرکز رسول میں بیٹھ کر تم رسول کی مخالفت پہ تلے ہوا یہ حساب کتاب کہاں سے آیا ان بخاری مسلم کے حدیثوں کی مخالفت کیوں کر رہے ہو تم جب حضور نے ہمیں بتایا ہے مذمت مسلمہ کو تم حضور کی مخالفت کرتے ہو انگریزوں کے پیچھے اور کیلنڈروں کے پیچھے چلتے ہو معلوم ہوا تمہارا دین کیلنڈر والا ہے تمہارا دین مکے مدینے والا نہیں ہے یہ بدماش لوگ ہیں بدماشی کرتے ہیں لوگوں کو دلیل کی طرف بلاتے ہیں اور خود دلیل کی طرف آتے نہیں اب اب ہماری بد نصیبی اور بد قسمتی کہ پاکستان کی حکومت بھی سعودی حکمرانوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہے انہوں نے چند دن پہلے اعلان کر دیا تین دن پہلے کا کہہ رہے ہیں مجھے صحیح معلوم نہیں کتنے دن پہلے کا خطاب ہے فواد چودھری صاحب کا آج کا بیان ہے آج کا بیان پتہ نہیں کوئی تین دن پہلے کا کہہ رہا تین دن پہلے کا ہے وہ خاص انٹرویو ہے میں نے کانوں سے سنا ہے افسوس ہے ہر لئی میں رازدار دین شدت و شدست والی بات ہے وہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ چاند کا مسئلہ یہ سائنٹیفک مسئلہ ہے سائنسی مسئلہ ہے اس میں علماء کو پوچھنے کا کیا مطلب ہے علماء کا کوئی دخل نہیں ہے اس کو سائنسی طریقے سے حل کرنا چاہیے پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریاست جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے اور کسی مذہب کی بات نہ کرے اس کو غیر مذہب ہونا چاہیے ریاست کو غیر مذہب ہونا چاہیے یہ صاف کہہ رہا اب پہلی بات یہاں پر یہ میری دوسری بات ہے دوسری بات میں پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب نے یہ کہا کہ سائنٹیفک طریقے کے مطابق سائنسی طریقے کے مطابق سائنس کی تحقیق کے مطابق اوپر کے علاقوں میں نام لے کر کہا اوپر کے علاقوں میں کہیں چاند نظر نہیں آئے گا تین علاقے سندھ کے ہیں جو نیچے کے علاقے ہیں ان میں نظر آئے گا بدین کا نام لیا ٹھٹھا اور سانگڑ کا نام لیا ان کی خود جو کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی اس نے اور ہم نے تحقیق کیا ادھر دوستوں سے پوچھا ان تینوں علاقوں میں چاند نظر نہیں آیا کہاں گئی تمہاری سائنس تم نے تو کہا تھا سینسی طریقے سے ان تین علاقوں میں نظر آئے گا تو تین علاقوں میں نظر نہیں آیا کہاں گئی تمہاری سائنس یہ میرے رسول کا موجزہ ہے کہ تمہارے منہ سے نکلے ہوئی سینس کی بات کو اللہ نے منہ پہ مار کدھر گئی تمہاری سائنس تم اسلام کو چیلنج کرنا چاہتے ہو سائنس کے ساتھ یہ سائنس تمہارا ایمان ہوگا ہمارا ایمان قرآن ہے ہمارا ایمان رسول کی زبان ہے یہ سائنس تمہارا ایمان ہے اب بتاؤ تم نے کہا تین علاقوں میں نظر آئے گا نہیں آیا نظر اب تمہاری کمیٹی کہہ رہی ہے چمن کے علاقے میں نظر آیا چمن کا علاقہ بہت اونچا اور ٹھنڈا ہے تو تمہاری سائنس کے مطابق اونچے علاقے میں نظر نہیں آنا تھا نیچے علاقے میں نظر آنا تھا اس کا جواب دو ہم تمہاری سائنس کے پیچھے ہم کیسے چلیں اور ہمیں کیوں تم نے یہ دعوت دی ہے کہ ایسی لانت کے پیچھے چلو جو سراسر جھوٹ نکلتی ہے اور کبھی اگر اتفاق سے سچی بات ہو جاتی ہے تو وہ تو اتفاق ہے ہم کسی اتفاق کے پیچھے نہیں چلتے ہم اللہ تعالی کے فضل سے باہر کی اتفاق کرتے ہیں اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اس کو سائنسی طریقے سے چاند کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے سوال یہ ہے کہ کرونے کی بات آئی تھی تو مولویوں کو بلایا گیا اور اگر سائنسی طریقے سے حل کرنا تھا تم نے حل کر دیا اور بھائی لال ہو گیا تو مولویوں کا ٹولہ کیوں بٹھایا ہوا تھا محض اس وجہ سے کہ عوام مطمئن ہو جائے مولوی ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں بریف کیس کا چاند ہے ان کا ان مولویوں کا بریف کس کے چاند ہوتا ہے چاند ہوتا ہے بریف کس کا یہ خدا کا چاند نہیں نظر آتا ہے یہ کیا ظلم ہے دیکھو کرونا کے مسئلے میں سائنس استعمال کیوں نہیں ہوا ادھر مولوی کو بلایا گیا فلاں مولوی آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے ٹی وی پہ فلاں آ رہا ہے حکومت نے فلاں بلایا ادھر بلایا بلا کر اسلام آباد میں پھر اعلان کروایا تین تین فٹ دور رہو تم نے وہاں پر مولوی کو مولویوں سے کیوں پوچھا تمہارا حق بنتا تھا تم کہتے سائنس کہتی ہے مولوی پیچھا ہو جاؤ بات ختم لیکن افسوس ہے مولویوں کو استعمال کیا جاتا ہے مولویوں سے مسائل نہیں پوچھے جاتے ایمان سے کہتا ورنہ یہی مولوی کتنا نظام فرنگی کا چل رہا ہے اس کے اندر کئی مولوی کئی بارہا بیان دے چکے ہیں اتفاقی اتحادی بیان دے چکے ہیں ہیں جی تحریکیں چلا چکے ہیں کیا کچھ کر چکے ہیں نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے مولوی کو تو ایک نہیں مانی جاتی یہ کرونے کے مسئلے پر اور چاند کے مسئلے پر مولویوں کی لوڑ آ جاتی ہے یہ پولیو کے قطرے پر آ جاتی ہے لیکن کیا کریں مولوی بے ضمیر ہیں مولوی بے ضمیر ہیں جی وہ یہ دیکھتے نہیں کہ ہماری بےزتی یا اسلام کی بےزتی کتنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چھوڑو یہ دیکھو کہ پیسہ تو ملتا ہے نا بس خدمت ہو جاتی ہے ٹھیک میرے بھائی فواد چودھری صاحب نے کہا سائنس کی ماننا ضروری ہے تو مولویوں نے چودھری صاحب کی مانی ہے خدا کے چاند کی نہیں مانی خدا کے دین کو نہیں مانا اعلان خدا کے دین کے مطابق نہیں ہوا یہ حکومت اور چودھری کے مطابق ہوا اگلی بات یہ ہے کہ یہ بات غور سے سننا میرے بھائی چودھری صاحب نے کہا ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور باقی پاکستان کے بابا نے کہا تھا کوئی مندروں کی طرف جائے تو مندر کھلے ملیں گے مسجد کی طرف جائے تو مسجدیں کھلے ملیں گے اس کے مطابق اور چور صاحب کے بیان کے مطابق ہم مطالبہ کرتے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے کہ روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا مسئلہ عید کرنے اور نہ کرنے کا مسئلہ یہ ہر کسی کا مذہبی ہے اس میں ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے ریاست کہتی ہے پانچ وقت کی نماز کوئی پڑھے یا نہ پڑھے خدا کو مانے یا نہ مانے رسول کو کوئی جو مرضی کہے مانے یا نہ مانے یہ ہر کسی کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے اس میں ریاست کو کوئی عمل دخل نہیں مداخلت دینے کی کوئی ضرورت نہیں جب حکومت یہ خود کہتی ہے پانچ وقتی نماز نہ پڑھنے فرد ہے عید تو سنت ہے بھائی بعض کے نزدیک ہمارے امام صاحب کے نزدیک واجب ہے کچھ کے نزدیک واجب ہے کچھ کے نزدیک سنت ہے فرد کسی نے بھی نہیں کہا پانچ وقت کی اجماعی پانچ وقت کی جو اجماعی فرضیت رکھنے والی چیز ہے وہ فرض نماز ہے سب سے بڑا اہم فرض ہے وہ کو نہیں پڑھتا تو حکومت نہیں چھیڑتی کوئی کسی کو زبردستی سے نماز نہیں پڑھا سکتا پڑھائے تو مجرم ہو ریاست کا حکومت اس کو مجرم سمجھ کر اندر کر دے گی تم نے نماز جبرن کیوں پڑھائی تم کون ہوتے ہو ارے بھائی جب پانچ وقتی نماز جبرن کوئی نہیں پڑھا سکتا تو عید روزہ کوئی رکھے یا نہ رکھے یہ پورا مہینہ کمیٹی بٹھائی ہے یہ کیا ڈرامہ ہے کہ جب نماز عید کی بات آ جاتی ہے اس وقت کمیٹی یاد آ جاتی ہے اور سب دنیا کو ایک کرنے کی بات آ جاتی ہے کیا وجہ ہر مذہب والا اپنے عید اور اپنے تہوار اپنی اپنی تاریخوں پر اپنے اپنے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں شیعہ اپنے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں کبھی تم نے کہا جلوس نکالے بریلوی اپنی تاریخ پر جلوس نکالتے ہیں وہ اپنی تاریخ پہ نکالتے ہیں پتہ نہیں کتنی رسمیں ہیں ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق ادا کرتا ہے حکومت تحفظ دیتی ہے بس تو کیا وجہ ہے بھائی عید کے معاملے میں مداخلت کیوں ہے کیا عید مذہب نہیں یہ نماز نہیں بولو عید کیا چیز ہے پھر روزہ چھڑانا روزہ رکھنا یہ مذہب نہیں تو اور کیا ہے مذہب میں روزہ رکھنا فرد ہے اور روزہ چھوڑانا حرام ہے روزہ چھوڑنا حرام قبیلہ گناہ ہے جو اتنا بڑا فرض ہے اس کے اندر ریاست کیوں مداخلت کر رہی بھائی اس کے اندر غیر جانبدار کیوں نہیں رہتی ادھر کیوں نہیں کہتے ہر ایک کو جیسے مرضی ہے مرضی ہے بھائی کرے کیوں نہیں کہتے روزہ کیوں چھڑاتے ہیں بات سمجھے کہ نہیں سمجھے تو میرے بھائی اس پر بھی حکومت کو غیر جانبدار رہنا چاہیے اور حکومت ایسے مذہبی معاملات میں قطر مداخلت نہ کرے ٹھیک ہے عوام ان سے لڑ نہیں سکتی تو جو اپنی زبان کرتے ہیں کم از کم اس کو تو پورا کریں وہاں پر رحم تو کرو اور اگر تم مذہبی معاملات میں مداخلت کرتے ہو تو پھر مذہب یہ بھی کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا تمہیں کہ مذہب تمہاری حکومت میں مداخلت کرے گا پھر ہاں اگر تم مذہب میں مداخلت کرو گے تو مذہب تمہاری حکومت میں مداخلت کرے گا اور یہ بھی ہم اسی وجہ سے یہ ریکارڈنگ کرا رہے ہیں اور یہ آواز دنیا تک پہنچا رہے ہیں تو انہوں نے اس میں مداخلت کی یہ ہماری مذہبی بات اگر ہم روزہ نہیں رکھتے وہ ہماری مرضی ہے یہ نہیں ہم سے پوچھ سکتے خدا رسول پوچھ سکتے اگر ہم عید پڑھتے ہیں ایک دن پہلے پڑھتے ہیں یہ پشاور والے ہمیشہ ایک دن پہلے پڑھتے ہیں ایک مسجد ہے پشاور کے اندر ہم نے دیکھ ہے وہ ہمیشہ ہر سال ایک دن پہلے پڑھتے ہیں اس چاند کے متعلق ہم نے پوری تحقیق کی سعودیہ تک فون کیا حاجی خالد صاحب وہاں پر بیٹھے ہیں جدہ میں انہوں نے کہا ہم نے پہاڑیوں پر چاندی دیکھنے کی کوشش کی نہیں نظر آ رہی چمن میں ہم نے رابطہ کیا جس سے پوچھتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ جی ہمیں تو نظر نہیں آیا ادھر لیکن وہ کہتا ہے نظر آیا وہ کہتا ہے نظر آیا عجیب بات یہ ہے کمیٹی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ادھر چمن میں فلاں حافظ صاحب ہے وہ وزیر بھی میرے خیال میں رہا ہے آپ اس علاقے کی کمیٹی کا وہ چیئرمین ہے وہ اس نے کہا جی میری ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اتنا پندرہ مندے انہوں نے دیکھا اچھا بھائی انہوں نے دیکھا ہے تو تم تو کمیٹی کے چیئرمین تھے ادھر انہوں نے دیکھا انہوں نے فوراً تمہیں بتایا کیونکہ وہ اتکاب بیٹھے ہوئے تھے باہر سے نہیں آنا تھا وہ تیری مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے فوراً بتایا تو تم نے فوراً آگے کیوں نہیں بتایا یہ تو اعلان ساڑھے دس بجے اعلان ہو رہا ہے دیر کس چیز میں ہوئی پندرہ شہادتیں موصول ہو گئی پھر دیر کیوں ہوئی تو بھائی اس کو ہم شری شہادت قرار نہیں دے سکتے دوسری بات یہ ہے یہ جو بریلوی ہیں یہ جو بریلوی ہیں یہ ان کی شہادت کیسے مانیں گے یہ بریلوی مولوی منافقت کیوں کر رہے ہیں یہ کیا فتوے لگاتے ہیں ان پر ان کے اعلیٰ حضرت کیا فتوے لگاتے ہیں کیا ان کو اعلی شہادت سمجھتے ہیں جن کو ان کے اعلیٰ حضرت اعلی شہادت نہیں سمجھتے یہ ان کی شہادت لے کر اعلان کیسے کر سکتے ہیں بے شک سبحان اللہ یہ کیا منافقت ہے دگا بازی ہے یار اس وجہ سے ہم اپنے دوستوں سے یہی اعلان کرتے ہیں کہ روزہ فرض ہے ایسی مشکوک بے سروپا شہادتوں افواہوں پہ روزے کو چھوڑنا جائز نہیں بے شک لہذا روزہ رکھو ہاں اگر کسی علاقے میں آپ عید میں شامل ہو جاتے ہیں تو نفل نماز سمجھ کر شامل ہو جانا کوئی حرج نہیں ہاں۔ فرد روزہ ہے اس کو نہیں چھوڑنا جو ایم مساجد ہیں وہ جانے اور ان کا کام جانے ہاں، ہاں۔ اور ایک بات مجھے میری رہ گئی ہے وہ میں ضرور کروں گا حکومت کا مولویوں کا اور عالمی حکومتوں کا کرونا کے متعلق جھوٹ ثابت ہو ہے جھوٹ سر عام بالکل منظر عام پہ آ جائے یہ تمام تر جھوٹ تھا یہودی سازش تھی آپ نے پہلے دن جو بتایا تھا آج تک وہی ثابت ہوا یہ سب جھوٹ ثابت ہوا یہ یہودی کتنا تھا اقوام متحدہ میں حسین ہارون نمائندہ مندوب پاکستانی مندوب اقوام متحدہ میں اس نے بیان دیا تنزانیہ کے وزیر اعظم نے حتیٰ کہ یہاں تک باتیں کھل گئی کہ امریکہ تک مردے بک رہے ہمارے پاس شہادتیں ہیں ہم حاضر ہیں اگر کوئی لینا چاہے تو بابا شیخ کے محلے کی شہادت ہے آج ندیم صاحب مرید کے سے آئے ادھر کی شہادت ہے ان کے محلے کی ڈھائی لاکھ میں مردہ وہاں پر بکا ہے ان کو کہا تم دو ڈھائی لاکھ لے لو مردہ ہمیں دے دو ہم کرونے میں ڈال دیتے ہیں دس لاکھ میں مردہ بابا شیخ کے محلے میں ڈالا گیا ہے دس لاکھ یہ تھراسر لانت اور جھوٹ جس جھوٹ کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مسلمانوں کے اسلام کو پابند بند کر دیا گیا کہ مکہ مدینہ بند کر دیا گیا تو اتنا بڑا جھوٹ کھل جانے کے بعد اسلام میں ایسے لوگوں کی کوئی گواہی نہیں ہوتی جب گواہی نہیں ہوتی تو ہم کیسے روزہ چھوڑ سکتے ہیں ایسے لوگوں کی گواہی کی وجہ سے اور جن کا جھوٹ جو ہے وہ ساری دنیا میں سامنے آ چکا ہے ان کی بات ان کی گواہی کون سی گواہی ہے لہذا کوئی گواہی نہیں ہم ان کی مانتے پہلے وہ اپنے جھوٹ سے توبہ کریں اور پتہ نہیں ان سے خالی جھوٹ کیا پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے ان کو توبہ کرنی پڑے گی بہرحال ان لوگوں کی جو شہادت ہے وہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس وجہ سے ہم لوگ ان شاء اللہ صبح روزہ رکھیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمارے روزے کو نہیں روک سکے گی دلی کی جامع مسجد وغیرہ ادھر ادھر جتنے بھی ہم ان کے اعتقاد کو تو نہیں جانتے لیکن اتنا سی بات ضرور ہے کہ انہوں نے اعلان کیا بل اتفاق کے چاند نظر نہیں آیا اور نہ اب نہ انڈیا میں نظر آیا نہ سعودیہ میں نظر آیا ہے نہ کراچی میں نظر آیا نہ دور بین والوں کو نظر آیا ہے ایسی عجیب بات ہے دور بین اتنی اتنی بڑی دور ہے فواد چودھری کے بیان کے مطابق تو دوربین سے دیکھنا بس یقینی ثابت ہو جاتا ہے دوربین کافی ہے تو دوربین بھی کام نہیں کر سکتی تو سائنس کے مطابق تو نظر نہ آیا سائنس کے مطابق تو نظر نہ آیا دوربین کے مطابق تو نظر نہیں آیا اب وہ جو حافظ چمن کا ہے تو وہ اس نے مسجد میں چاند رکھا ہوا تھا اس نے نکال لیا تو ہم ایسے چاند کو نہیں مانتے جو کسی بریف کے سے نکل آئے یا جو کسی مسجد سے نکل آئے ہم ایسے چاند کو نہیں مانتے ہم اس چاند کو مانتے ہیں جس کا ہمیں دیکھنے کا حکم ہے آخر دعوانا